قبولیت شفا اور مغفرت تفسیر در منصور میں با حوالہ مستدرک حاکم حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا اسم نہ بتاؤں وہ یہ ہے لا سبحانك انی کنت من الظالمین جو بھی کوئی مسلمان چالیس بار اس کے ذریعے اپنے رب سے دعا کرے گا پھر اس مرض میں مر جائے جس میں یہ دعا کی اسے شہداء کا ثواب دیا جائے گا اور اگر اچھا ہو گیا یعنی اگر اس کی دعا قبول ہوئی اور اسے شفا مل گئی تو اس حالت میں اچھا ہوگا کہ اس کے گناہ بخشے جا چکے ہوں گے